حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچہتر